ان کا معاملہ تو اسی طرح ہوا اور دوسری طرف ان چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا